سے پہلے صورت التکویر معانی اور مطالب پر گفتگو ہوئی تھی اور یہ صورت الانفطار ہے صورت التقبیر اور صورت الانفطار اور آگے ایک صورت الانشقاق آئے گی ان تینوں صورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت کو قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ صورت التقویر اور صورت الانفطار اور صورت الانشقاق کی تلاوت کرے قیامت اور آخرت کے مناظر جو ہیں وہ اس طرح اس میں بیان ہوئے ہیں جس طرح اپنی آنکھوں سے انسان ان کو دیکھ رہا ہے اس لحاظ سے اس صورت کا مضمون بھی کافی حد تک صورت و تقویر کے مضمون سے مشابہ ہے اس کی بھی ابتدائی آیات میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے الفاظ ہی میں قرآن کریم ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ گویا آدمی اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے پہلے میں ترجمہ ساری صورت کے کیے دیتا ہوں اس لیے کہ آخری پاری کی پارے کی صورتیں اکثر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اور آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو آخری صورتیں یاد ہوں گی اگر نہیں یاد تو کوشش کی جائے کہ آدمی کم از کم آخری پارا یاد کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے آدمی ایک دو آیتیں روزانہ اگر یاد کرتا رہے تو یاد ہو جائے گا روز اگر دو تین آیتیں یاد کر لیں فجر کی نماز پڑھی نماز کے بعد تلاوت آدمی کرتا ہے تلاوت کو تو آدمی معمول بنائے یہ تلاوت کا معمول عموماً اب اٹھتا جا رہا ہے ورنہ پہلے تو تلاوت کا گھروں میں عام معمول ہوا کرتا تھا کہ نماز فجر کے بعد گھروں سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی گھروں میں تلاوت ہو رہی ہوتی تھی اس کی برکت بھی ہوتی تھی بچوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ بچے بھی جو ہیں وہ وسطہ ہو جاتے ہیں شوق پیدا ہوتا ہے تو تلاوت کو تو ایک معمول بنانا چاہیے تلاوت ترجمہ الگ چیز ہے ترجمہ بھی آدمی پڑھے تفسیر بھی پڑھے لیکن تلاوت جو ہے قرآن کریم کے الفاظ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے معانی کی تلاوت نہیں ہوتی الفاظ کی تلاوت ہوتی ہے الفاظ جو ہیں یہی نازل ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا خود تکلم فرمایا ہے یہ نا اللہ تعالیٰ نے خود ان الفاظ کا تکلم فرمایا ہے ہم اس کی حقیقت کو اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کی کنا کوئی بھی صفت اللہ کی ہے کسی صفت کی کنا اور حقیقت ہم نہیں جان سکتے کوئی بھی صفت اللہ کی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن کیسے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے ہم تو دیکھنے میں ان آنکھوں کے محتاج ہیں آنکھ کے بغیر ہم تو نہیں دیکھ سکتے آنکھ تو ایک جسم ہے نا اللہ تعالیٰ تو جسم سے منزہ ہے پاک ہے جسم سے اللہ تعالیٰ کا تو جسم نہیں ہے جسم تو خود جو ہے وہ محدود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو لا محدود ہے جسم تو مکان میں ہوتا ہے مکان تو اللہ کی مخلوق ہے جب مکان نہیں تھا زمان نہیں تھا اللہ تو تب بھی تھے تو اس لیے جسم تو محدود ہوتا ہے جسم تو مکان کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لا محدود ہیں اللہ تعالیٰ مکان لا مکان میں ہیں اللہ تعالیٰ مکان تو اللہ کی مخلوق ہے تو ہم تو دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں اسی طریقے سے روشنی کے محتاج ہیں بینائی کسی کی کتنی تیز کیوں نہ ہو اگر گپ اندھیرا ہے تو تب بھی نہیں دیکھ سکے گا اور روشنی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو اگر آنکھ ہی میں روشنی نہیں ہے تب بھی نہیں دیکھ سکے گا تو ہم تو دیکھنے میں آنکھ کے بھی اور روشنی کے بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آنکھیں بھی پیدا کی ہیں اور ہمیں دیکھنے کی جو کوئی بھی دیکھتا ہے سب کو دیکھنے کی صفت سے اللہ ہی نے متصف کیا ہے اللہ ہی نے عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں ہم اس کی کنا کو نہیں جان سکتے ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے اسی طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہم سننے میں جو ہے وہ کانوں کے محتاج ہیں ہوا کے جو ہیں وہ محتاج ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا عمل سماعت جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے منزہ ہیں تو کوئی بھی اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کی حقیقت کو اس کی کنا کو کوئی مخلوق جو ہے وہ نہیں جان سکتی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے اللہ تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں خود بتلا رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اس کو کلام اللہ کہا گیا تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے تکلم فرمایا اور پھر وہی الفاظ الفاظ سمجھیے صرف معانی نہیں الفاظ وہی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور وہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے پچھلی صورت میں اسی بات کا ذکر ہے پچھلی صورت ہم نے پڑھی ہے اس میں اسی کا ذکر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی الفاظ ادا ہوئے ہیں تو ان الفاظ کا بہت اثر ہے الفاظ بہت آدمی تو اسی پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ایک حقیر ناچیز گناہ گار انسان ہوں اور میری زبان سے وہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں کہ جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے اور جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئے تھے اور جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور جو اللہ تعالیٰ نے تکلم فرمائے اللہ نے مجھ گناہ گار اور ناچید اور حقیر اور ناکارہ انسان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ الفاظ میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے یہ معمولی بات تو نہیں ہے بہت بڑی سعادت ہے اس لیے ان الفاظ کی تلاوت معمول بنا تلاوت ان الفاظ کیوں ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو جو آپ نے مثال ارشاد فرمائی مثال کیا ارشاد فرمائی کہ میں نے یہ کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے یہ تین حروف ہیں الف لام اور مین اب ان کے معانی معنی تو کو نہیں جانتا اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو ان کے معنی کی حقیقت پتہ ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب زبان سے ان الفاظ کو ادا کرو گے ان کی تلاوت کرو گے تو ایک حرف پر جو ہے وہ دس ہیں اور یہ تین حروف ہیں تیس ہیں تو یہ الفاظ پر ثواب ہے نا قرآن کریم کے الفاظ قرآن کریم کے حروف اس کی تلاوت تو تلاوت کو معمول بنانا چاہیے اس کے خود اثرات آپ معمول بنا لیں کہ صبح نماز فجر ادا کی اور پھر اس کے بعد تلاوت جتنی اللہ توفیق دے لیکن باقاعدگی ہو اس کے اندر باقاعدگی کوئی خاص عذر ہو جس کی وجہ سے جائیں لیکن بغیر کسی عذر کے ویسے تساہل کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے آدمی اس کے اندر ناغہ نہ کرے اس سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو برکت جو ہے اس باقاعدگی کے اندر ہے باقاعدگی کا کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے جتنا معمول بنا لے ایک روکو بنا لے ایک روبو بنا لے آدھا پارا بنائے پارا جتنا آسانی کے ساتھ لیکن ایک معمول ہو قرآن کریم کی تلاوت کا تو تلاوت کریں اس کے ساتھ اگر آدمی ایک آئے دو آئے تین آئے تھے چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے یاد کریں اگر آخری دس صورتیں یاد نہیں ہیں اس کو تو کوشش کریں کہ بھائی سورہ فیل جہلم ترا کیفا میں نے یاد کرنی ہے کریں ایک دن میں دو دن میں تین دن میں چار دن میں پانچ دن میں کر لے ایک ایک آیت کر کر لے گا نا ہو جائے گی یاد ہو جائے گی پھر اس کو نماز میں پڑھتا رہے یہ نہیں بھائی نماز کی ہر رقط میں سورہ اخلاص ہی پڑھیں نماز میں پڑھیں نوافل میں پڑھیں سنتوں میں پڑھیں پھر سورہ قریش یاد کر لیں یاد ہو جائے پھر آپ نماز میں پڑھتے رہیں گے پکی ہوتی رہے گی تو آخری دس صورتیں یاد کر لیں آخری دس صورتیں جب یاد ہو جائیں نماز میں پڑھتے رہیں پکی ہوتی رہیں گی پھر جو دوسری چھوٹی صورتیں ہیں سورہ زلزال ہے سورہ عادیات ہے سورہ کا چھوٹی صورتیں جو ہیں چھوٹی صورتوں سے کریں یاد کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے لگے رہیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ مہینے کے اندر یاد ہو جائے دو مہینے کے اندر یاد ہو جائے تین مہینے کے اندر بس لگے رہیں اسی کام کے اندر گرے مستقل نیکیاں کمانے کا کام ہے نا نیکیاں کمانے کا کام ہے مستقل قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے اللہ کا کلام زبان پر جو ہے بار بار جو ہے وہ آیت پڑھتے ہیں یاد کرنے کے لیے تو بار بار پڑھ رہے ہیں نا کسی آیت کو بار بار پڑھتے ہیں اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اثر بھی ہوتا ہے یاد رکھنا انسان کی خود جو ہے وہ روح پر اثر ہوتا ہے اس کا جتنا زیادہ پڑھتے ہیں پڑھتے نہیں سال میں کتنا سال میں تو ہو جائے گا نا سال لگ جائے اور کرتے کرتے جو ہے وہ موت آ جائے کر رہے اس میں تو وہ نقصان والا مسئلہ ہی نہیں ہے نا یہ تو دنیاوی ہے دنیاوی ڈگری جو ہے وہ اگر نہیں ملی آدمی نے دس سال میٹرک کیا پھر دو سال ایف ایس سی کی پھر پانچ سال جو ہے وہ اور آخری سال میں پہنچا تو موت آ گئی اب ایم بی بی ایس سے اس نے کیا فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ تو دنیا میں ہونا تھا ختم آئی ٹی کی ڈگری مل گئی ابھی ڈگری ملی ادھر فرشتہ اجل بھی پہنچ گیا ساتھ ہی ختم مسئلہ یہاں تو یہ بات نہیں ہے یہاں تو راستہ خود منزل ہے منزل بھی یہی ہے کہ بس اللہ کے ساتھ اللہ یاد رہیں اللہ یاد رہیں اللہ کا یاد رہنا بس اللہ سے غافل نہ ہو اللہ تعالیٰ سے آدمی بندہ غافل نہ ہو اللہ تعالیٰ یاد رہے اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اہم ذریعہ اس کا کلام ہے کلام اللہ سے بڑھ کر اللہ کا ذریعہ اللہ کو یاد کرنے کا کیا ذریعہ خود اس کا کلام اس سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس لیے ہمت کریں تو کوئی مسئلہ نہیں لطف بھی آئے گا زندگی لطف بھی ہے زندگی میں اگر آپ لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں نا کبھی شعوری طور پر جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو ہے نا اس بات کو تازہ کیا کریں شعوری طور پر کہ اللہ کا کتنا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے اگر ہمیں اللہ نہ بناتا ہم کیا کر سکتے تھے کتنا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام جیسی دولت دی ہے اللہ اکبر کیسا پیارا اسلام دیا ہے کیسا حسین و جمیل اسلام دیا ہے اگر اسلام تمہیں ہمیں عطا نہ کرتا ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ تہارت کیا ہے نظافت کیا ہے پاکیزگی کیا ہے اعلی اخلاق کیا ہمیں کیسے پتہ چلتا جانوروں اور ہم, ہم میں کیا فرق ہوتا اللہ محض تو اپنے اپنے فضل و کرم سے اسلام جیسی دولت اللہ تو نے ہمیں دی ہے اور ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تو امتی بنایا ہے ہمارا تعلق اللہ اکبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ان کے امتی ہیں اور اللہ تو نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ وہ بستہ کر دیا ہمارے لیے اپنا کلام نازل کیا پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس پر ایمان لائیں ہم اس کی تلاوت کریں یہ تھوڑی دیر مراقبہ کیا کریں نا سوچا کریں لطف آئے گا زندگی کی ساری یہ جو آ جائے نا ٹینشن ہے سٹریس ہے بوریت ہے تفکرات ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے محرومی ہیں پریشانیاں بہت کچھ ہے یہ سارے دور ہو جائیں گے تھوڑی دیر مراقبہ اس کا کیا کریں کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں کتنی بڑی دی ہیں اے اللہ اب ایسا شکر گزار بنا اللہ اس پر ایسا شکر گزار بنا اپنا شکر ادا کرنے کی ایسی توفیق عطا فرما کہ تو نے خود جو ہے نا فرمایا ہے کہ اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت کے اندر اضافہ کروں گا اے اللہ اسلام کا شکر ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس نعمت کے اندر اتنا اضافہ فرما اتنا اضافہ فرما اتنا اضافہ فرما کہ جس وقت روح اور جسم کی مفارکت کا وقت ہو اور فرشتہ اجل پہنچے تو ہماری زبان پر جو ہے وہ تیرے حبیب کا کلمہ ہو اور اسلام کی حالت میں تیرے پاس آ رہے ہو ایسا اللہ ہمیں یہ نعمت ہے ایسی عطا فرما اور اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے امتی بنایا ہے معمولی بات تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا تعلق حضور علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ ہونا اس کو یاد کیا کرو یاد مراقبہ اس کا کیا کرو درود پاک پڑھا کرو تب بھی جو ہے وہ اس کا مراقبہ پڑو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ہمیں حضور علیہ السلاۃ وسلام اے اللہ ہمیں اس پر اتنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا ہو کہ تیرے ہاں وہ شکر جو ہے وہ مقبول ہو جائے اور اس کے اندر اضافہ ہو اس نعمت میں اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرما اللہ یہ قبر کے اندر بھی جس وقت ہمیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے تو بلا جھجک اور تزب زب فوراً کہہ کہ یہ تو ہمارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہی انہی کی سنت اور انہی کا لایا ہوا دین اسی کے مطابق تو ہم نے زندگی بسر کی ہے اے اللہ اور اے اللہ پھر تم ہمیں یہ توفیق عطا فرما یہ سعادت نصیب فرما کہ جب حوض کوسر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوسر جو ہے وہ تقسیم فرما رہے ہیں ہمیں فوراً پہچان لے گی یہ تو میرے امتی ہیں اور آپ کے دستے مبارک سے اے اللہ جامع کوسر جو ہے وہ ہمیں پلوا حضور علیہ السلاۃ وسلام کے امتی ہونے پر شکر ادا کرے شکر قرآن کریم اللہ کا کلام اس کی تلاوت کریں اس کے ساتھ وابستہ ہوں اور اس کا شکر اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اے اللہ ہمیں اتنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیرے ہاں وہ شکر قبول ہو اور اس کے اندر اتنا اضافہ ہو اتنا اضافہ ہو کہ قیامت کے دن یہ قرآن کریم ہمارے حق میں سفارش کر دے اور قرآن کریم سفارش کرے گا تو اے اللہ تو تو پھر سفارش اس کی قبول کر دے یہ مراقبہ جو ہے یہ سوچیں یہ مراقبہ کریں دیکھیں سٹریس ختم ہو جائے گی ٹینشن ختم ہو جائے گی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی ایسا تو اس لیے تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور ساتھ ساتھ ایک آئے تو آئے روزانہ یاد کرتے رہیں ایک کریں بے شک کرتے رہیں کرتے رہیں قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں اللہ کو یاد رکھیں اللہ یاد رہے گا تو جن کو یاد نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ کم از کم آخری پارہ یاد کر لیں اور یاد کرنے کی یہ شرط نہیں ہے کہ ہفتے میں کریں مہینے میں کریں دو مہینے میں کریں بس لگے رہیں اس میں جو ہے وہ لگے رہنا ہے لگے رہیں بس پھر نماز میں پڑھیں گے نماز میں اس کی تلاوت کریں گے امام صاحب تلاوت کرتے ہیں سنتے ہیں پھر اس کے مطالب اور اس کے معنی اور اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو اور زیادہ جو ہے وہ لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں تو پہلے میں سورت کا ترجمہ جو ہے پوری صورت کا ترجمہ کروں گا پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مطالب یہ ساری مجلس کا اصل مقصود تو دلوں کی تذکیر ہے دلوں کی تذکیر ہے دل بیدار ہو جائیں دلوں کی غفلت دور ہو جائے دلوں کی غفلت دور ہو جائے آدمی دنیا میں پڑا ہوتا ہے لگا ہوتا ہے دلوں پر غفلت چھا جاتی ہے دل اللہ سے دور ہو جاتے ہیں زنگ آ جاتا ہے میل آ جاتی ہے دلوں کو پھر جو ہے یہ میل کو چیل جو ہے وہ دلوں کا صاف ہو جائے دل کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ ہے وہ قائم ہو جائے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے نا دل بیدار دلوں کی بیداری کا سامان اور خود حضور علیہ السلاۃ وسلام ہی فرماتے ہیں نا اللہ اند القلوب تست الحدید قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاوہا قال کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کہ ان دلوں کو بھی جو ہے زنگ لگ جاتا ہے زنگ میل کو چیل زنگ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان عین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلوں کا زنگ پھر کیسے دور ہوتا ہے ان کو کیسے سیکل کیا جاتا ہے ان کو کیسے مانجا جاتا ہے ان کی زنگ کو کیسے جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے اس کا کیا نسخہ ہے کیا طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں قرآن کریم کی تلاوت اور موت کو یاد کریں دل بیدار ہو جائیں گے دلوں کی غفلت دور ہو جائے گی دلوں کی غفلت جب دور ہو جائے اور دل جو ہیں وہ بیدار ہو جائیں دل صاف دل مان جائیں تو اعمال تو سارے کے سارے پھر درست ہو جائیں گے اصل میں دل ہی آئیزا فسادت فسادت جاساد کلو جب اس کے اندر فساد آتا ہے نا سارا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے اعضاء و جوارے سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ پھر بگاڑ آتا ہے اور جب یہ درست ہوتا ہے دل درست ہو جاتا ہے تو اعمال بھی سارے جو ہیں وہ پھر درست ہو جاتے ہیں تو قرآن کریم کی جتنی تلاوت کریں گے قرآن کریم کو سمجھیں گے دل جو ہیں وہ صاف ہوں گے دلوں کا میل کچیل دور ہوگا دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت جو ہے وہ پیدا ہوگی ترجمہ سنیے صورت کا پھر قرآن کریم کی جتنی تلاوت کریں گے اب یہی آخری پارے کی صورتوں کو ہی دیکھیں جتنی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے قرآن کریم کی تلاوت سے موت بھی یاد آئے گی کیونکہ آخرت کے مناظر جس طرح قرآن کریم نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں تصویر کھینچ دی ہے جس طرح نظروں کے سامنے آنکھوں کے سامنے موت بھی سامنے رہے گی سم ان فاتور جب آسمان پھٹ جائے گا یہ آسمان بلند و بالا وسیع و عریض آسمان اس میں کوئی شگاف نہیں ہے کوئی رکھنا نہیں ہے فرج سارا حل ترا من فطور علبا سارا کر رہے نہیں یعنی نگاہ اٹھا کر دیکھو نا کوئی فطور نظر آتا ہے کوئی شگاف کوئی رکھنا کوئی کجی نگاہ ناکام اور خاصر ہو کر لوٹ آئے گی لیکن کوئی شگاف اور کوئی رکھنا جو ہے وہ پا نہ سکے گی آسمان میں ایسا مضبوط آسمان بلند و کیسا ہولناک منظر ہوگا قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا کہ عزت سما ان فوتارت جب یہ آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا وہ عزل القوا کی بن اور یہ جو آسمان پر ستارے جڑے ہوئے ہیں جن سے آسمان مزین ہے یہ ستارے سارے کے سارے بکھر جائیں گے ٹوٹ جائیں گے کیسا عظیم انقلاب اس کائنات کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ جہاں تک انسان کی رسائی بھی نہیں ہے انسان کی جہاں تک رسائی نہیں وہ آسمان بھی پھٹ جائے گا وہ ستارے بھی بکھر جائیں گے اور پھر زمین کی طرف آئیے تو یہ وسیع و عریض شور و شیری سمندر یہ سب جو ہیں وہ بہ پڑیں گے اور ان کی تہیں جو ہیں وہ بھی پھٹ جائیں گی بعد نے کہا بہ پڑیں گے آپس میں سارے جو ہے وہ گتھم گتھا ہو جائیں گے سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے وہ جو قدرتی رکاوٹیں ہیں ان کی وہ ختم ہو جائیں گی اپنی حدود سے جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے سمندروں کا عالم یہ ہوگا پیدل بہار و فجرت اور پچھلی صورت میں پڑا تھا وہ بہار و سجرت جب سمندر جو ہیں وہ بڑکا دیے جائیں گے ان میں آگ لگا دی جائے گی اس کی حقیقت تو اللہ ہی خوب جانتے ہیں لیکن سوچنے والے سوچتے بھی رہتے ہیں کہ اگر سمندروں کی تہ کو جو ہے وہ پھاڑ دیا جائے اور نیچے گرم تیز لاوا جو ہے اور سمندروں کا پانی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے آکسیجن اور ہائیڈروجن الگ الگ ہو جائے ایک جو ہے وہ بڑکانے کا کام کرے اور دوسرا بھڑکنے کا کام ہر طرف جو ہے وہ سمندروں میں آگ لگ جائے رسول اللہ کیا عالم ہوگا وسیع و عری سمندر ویز البہار و فجرت ویز القبور و بسرت اور زمین قبروں سے جو ہے وہ مردے اٹھا دیے جائیں گے زمین میں زلزلہ آ جائے گا دوسری جگہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین ہلا ماری جائے گی اور اپنے سارے بوجھ جو ہیں وہ اگل دے گی بھائی اور یہاں خاص طور پر نفقہ اولا سے تو آسمان پھٹ جائے گا ستارے بکھر جائیں گے سمندر جو ہے وہ بڑکا دیے جائیں گے سمندروں کے پانی جو ہیں وہ بہ پڑیں گے ایک عظیم و عجیب انقلاب جو ہے وہ اس عالم کے اندر جو ہے وہ بپا ہو جائے گا اور پھر نفقہ ثانیہ کہ انسانوں کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا قبریں جو ہیں وہ ہٹ جائیں گی انسان اٹھنا شروع ہو جائیں گے سورہ یاسین میں میں اس اٹھیں گے ممبا مرکا دینا ہماری مرکدوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا سب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا سب کے سب جو ہیں وہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے ممبا سنامی مار دینا ہمارے مرکزوں سے ہمیں کس نے اٹھا کالو دوں رحمان و صدا کلم یہ رحمان کا وعدہ تھا نا یہی رحمان کا وعدہ تھا دوبارہ اٹھا کھڑے کرنے کا اور رسولوں نے جو کہا سچ کہا پورے نظام عالم کے اندر ایک تغیر بپا ہو جائے گا عالمت نفسم ما قدمت و اخرت ہر نفس جان لے گا اس وقت ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے یا جو اس نے عمل پہلے کیا ہے جو عمل بعد میں کیا ہے ابتدائی عمر میں جو اعمال کیے تھے وہ بھی اور جو اواخر عمر میں کیے تھے وہ بھی سارے اعمال جو ہیں ترتیب کے ساتھ اس کے سامنے آ جائیں گے سب کو جان لے گا آگے بھیجے ہیں اعمال اس کا مطلب ہے جو آگے بھیجے ہیں نیکی یا بدی جو نیکییں کی ہیں اور آگے چلی گئی ہیں بدیاں کی ہیں اور آگے چلی گئی اور جو پیچھے رہ گئی ہیں کہ اس کے اعمال کے جو اثرات اور اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری ہیں نیکی کا اثر یا بدی کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اس کے نیک عمل کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی نیکی کی طرف آ جاتا ہے کوئی ایسا عمل جو صدقہ جاریہ کی قسم کا ہے کسی کو نماز کی طرف دعوت دیتا ہے کسی کو قرآن کی تلاوت کی طرف دعوت دیتا ہے کسی کو نیکی اور تقوا کی طرف دعوت دیتا ہے کسی کو جو ہے وہ قرآن سکھا دیتا ہے کسی کو علم دین سکھا دیتا ہے اس کی وجہ سے کوئی نیکی پر جو ہے وہ عمل اس نے کرنا شروع کر دیا بغیر اس کے کہ کرنے والے کی نیکی میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو جس کی وجہ سے وہ نیکی کی طرف آیا ہے اس کے عمل کا اس کو بھی جو ہے وہ پورا پورا ثواب ملتا رہے گا تو جس نے کوئی نیک عمل جو ہے وہ ایجاد کر دیا کوئی مدرسہ بنا دیا کوئی شفاخانہ بنا دیا کوئی سرائے بنا دی کوئی کنواں کدوا دیا کوئی لوگوں کے لیے جو ہے وہ بلائی کا کام جو ہے وہ کر دیا نیکی کا کام جو ہے وہ جاری اس نے کر دیا اس کے بعد بھی جو ہے اس کے اثرات جو ہیں اولاد ایسی چھوڑ گیا جو اولاد متقی ہے جو اولاد صالح ہے نیک اولاد ہے ان کی تربیت کی ہے ان کو ادب سکھایا ہے ان کو نیکی اور تقوا کی زندگی کا درس دیا ہے یہ اولاد ہے اس کے شاگرد ہیں اس کے طلبہ ہیں عام انسانوں کو اس نے نیکیوں کی طرف جو ہے وہ بلایا ہے اس سارے کے سارے اثرات جو ہیں کہاں تک جائیں گے اس دن یہ سارے کے سارے اثرات جو اس نے خود نیکیاں کی ہیں اور آگے پہنچ گئی ہیں ان کو بھی دیکھ لے گا اور اس کے مرنے کے بعد جو نیکیوں کے اثرات پیچھے مرتب ہو رہے ہیں اور صدیوں تک جو ہے وہ جاری اور ساری ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنے سامنے پا لے گا ان کو بھی دیکھ لے گا یہی حال بدی کا ہے کہ جو بدیاں اس نے کی ہیں اور آگے بھیج دی ہیں ان بدیوں کے اثرات اور نتائج بھی دیکھ لے گا اور اگر کوئی بدی اس نے ایجاد کر دی کسی کو برائی کی پر لگا دیا یا کوئی ایسا آلہ ایسی ایجاد ایسی تحریر ایسی تقریر ایسی کتاب اس نے کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر برائیاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں گندگیاں اور نجاستیں جو ہیں وہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے لوگ گندگی کی طرف اور برائی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں اب اس کے اثرات جو ہیں صدیوں تک جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کی وجہ سے امال بد میں مبتلا ہوئے بغیر ان کے عذاب میں کمی کے ان کے امال بد کا عذاب اس کو بھی ملے گا کہ جس کی وجہ سے وہ امال بد کی طرف جو ہے وہ آئے ہیں اس لیے آدمی کو عمل کرتے ہوئے یہ بھی سوچتے رہنا چاہیے کہ اس کا اثر پیچھے کیا مرتب ہوگا جو میں کر رہا ہوں لکھتے ہوئے بولتے ہوئے کوئی کام کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری وجہ سے یہ گنا جو ہے وہ پیچھے بھی چلتا رہے گا اور اس گنا کی وجہ سے میں مستقل عذاب میں مبتلا رہوں گا آدمی کو اس پر بھی غور کرتے چلا ہے اور اپنی زندگی ہی میں یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ ثواب اصال ثواب کا لیکن سب سے بڑا ثواب جو ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نامہ اعمال کھلا رہے اور وہاں نیکیاں درج ہوتی رہیں نیکیاں درج ہوتی رہیں اس کی زندگی تو چالیس سال تھی پچاس سال تھی ساٹھ سال تھی ستر سال تھی ختم ہو گئی جتنی نیکیاں جو ہیں وہ خود کر سکتا تھا اس نے کر لی ہیں لیکن نامہ اعمال جو ہے اس کے اندر نیکیاں درج ہوتی رہیں یہ آدمی زندگی کے اندر جو ہے وہ کوشش کرے تو ہو سکتا ہے زندگی کے اندر کوشش کرے اس میں سب سے اہم چیز تو سال اولاد ہے یہ یاد رکھنا سال اولاد اس لیے کہ سال اولاد جو ہے وہ نماز کی پابند ہے مستقل دعا کر رہی ہے نا ربی جعلنی مقیم جالنی و منظریاتی کوئی خاص دعا کے لیے اس کو تکلف کرنا نہیں پڑتا وقت نکالنا نہیں پڑتا الگ سے نماز پڑھ رہی اولاد سالے ہوگی تو نماز پڑھے گی نا بیٹے بیٹیاں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اب پانچوں اوقات جو ہے وہ بغیر کوئی تقریب منعقد کیے کوئی الگ سے ٹائم نکالے وہ نماز پڑھ رہے ہیں والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اگر ان کو جو ہے وہ نیکی اور تقوا سکھایا قرآن کریم سکھایا نماز سکھائی اور یہ ساری چیزیں سکھائی تو جتنی عبادات وہ کر رہے ہیں جتنی عبادات وہ کر رہے ہیں ان کا سواب بھی مل رہا ہے ان کا سواب بھی مل رہا ہے پہنچ رہا ہے سواب اسی طریقے سے کوشش کرتا رہے کوشش کرتا رہے اپنی زندگی میں کہ لوگوں کو قرآن سکھا دے لوگوں کو دین کی طرف لے آئے لوگوں کی طرف نیکی اور تقوا کی طرف جو ہے وہ لے آئے گھر کے ماحول کو جو ہے وہ درست بنا دے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کی اصلاح کر دے یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو صدقہ جاریہ ہی کے ہیں اسی طریقے سے کسی مد... کسی مسجد کی تعمیر ہے مسجد کی تعمیر میں اس نے جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا ہے دینی مدرسہ ہے اس میں جو ہے وہ اس نے لگایا ہے طلبہ کو جو ہے وہ اس نے پڑھایا ہے اور اس پر اس نے خرچ کیا ہے تو جب تک مسجد ہے مسجد ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سواب اس کو مل رہا ہے نا دینی مدرسہ چاہے سواب اس کو مل رہا ہے طلبہ پڑھ رہے ہیں سواب اس کو مل رہا ہے اور علماء فارغ ہو کے جا رہے ہیں سواب اس کو مل رہا ہے تو یہ آدمی جتنے کام ایسے ہیں جو صدقہ جاریہ والے کام ہیں یہ ایسے کام ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کر کے چلا جائے تو نامہ اعمال اس کا جو ہے اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کھلا رہے گا ایک تو یہ دوسرا ہر ایسے فیل سے جو ہے وہ بچے اور خاص طور اس میں بھی اولاد سب سے اہم ہے کہ اولاد کو دین کی طرف نہیں لگایا دین نہیں سکھایا قرآن کریم نہیں سکھایا نماز نہیں سکھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں سکھائی لیکن ایسے تعلیمی اداروں میں ایسے سکولوں میں جان کے عقائد بھی خراب ہو گئے جان کے اعمال بھی جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں شکوک اور شبہات اور تذبذب میں مبتلا ہو گئے دنیا پرستی میں لگ گئے اس کی وجہ سے والد کی وجہ سے شروع میں سارا یہی کر رہا ہے نا شروع میں تو یہی ہے کہ بس دنیا میں آگے بڑھے نا دنیا میں آگے بڑھے دنیا میں ترقی کرے دنیا میں تو ترقی کر جائے گا امریکہ بھی پہنچ جائے گا نیو یارک بھی چلا جائے گا لندن بھی چلا جائے گا لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوگا سوال یہ ہے دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے گا اور آخرت میں یہ جو اولاد پیچھے چھوڑ گئی ہو اپنے امال بد تو اپنے امال بد یہ اولاد بھی جو دین سے دور ہے عقائد اس کے خراب ہیں امال اس کے بد ہیں اس سارے کا عذاب بھی جو خود بھگتنا ہوگا اس لیے ساتھ یہ کوشش کہ کوئی ایسا کام نہ کروں کوئی ایسا فیل نہ کروں کہ مرنے کے بعد بھی وہ برا فیل جو ہے وہ جاری رہے میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں لیکن میرا برا فیل اور اس کے اثرات اور نتائج نہ ختم ہوں اور پھر پتہ نہیں وہ بگڑی اولاد آگے کیا کیا کام سر انجام دے اس کے پتہ نہیں کیا کیا کفر کے لیے وہ کیا کرے وہ اسلام دشمنوں کے لیے اسلام دشمنوں کے لیے کریں گے نا جو کچھ ہو اسلام دشمنوں کو پتہ نہیں کیا کیا وہ فائدے پہنچائیں اسلام دشمن اس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچائے یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں مستقل لکھی جا رہی ہیں مستقل لکھی جا رہی ہیں تو زندگی جو ہے جس کو کہتے ہیں تقوا والی زندگی تقوا والی زندگی کے زندگی کے اندر محتاط عمل وہ کرے کہ جو عمل آخرت میں فائدہ تو کیسا مختصر سا جملہ ہے سورت کا جملہ کتنا مختصر ہے عالمت نفس ما قدمت و اخرت عالمت نفس ما قدمت و اخرت ہر نفس جان لے گا جو اس نے جو ہے وہ آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دی ہے اس دن سب جان لے گا اور سورہ کاف کے اندر انسان کی پکار مال حاضل کتاب مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا اخصاها یہ کیسی کتاب ہے اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے سب کا سب اس کے اندر جو ہے وہ درج ہے مالی حاضر کتاب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ایک ذرہ برابر ہے انتہائی حقیر وہ بھی نیکی کی ہے آنکھوں کے سامنے کوئی ضائع نہیں ہوگا یہاں خلوتوں میں کیا ہے تنہائیوں میں کیا ہے رات کے اندھیروں میں کیا ہے کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے ضائع وہ بھی نہیں ہوگا آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیں نیکی اور بدی دونوں سامنے آ جائیں گی عالمت نفس ما قدمت و اخرت یا اب انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے خطاب کر رہے ہیں یا خطاب سنیں انسان سے یا ایوہ الانسان ما ماں کا بھی ربی کل کریم اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے متعلق دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے رب تیرا اتنا کریم کہ سراسر کرم ہی کرم احسان ہی احسان احسان احسان یہ اس کا کم کرم ہے کہ تجھے انسان بنایا انسان بنایا انسان انسان بنایا وہ چاہتا تو تو بندر بھی بنا سکتا تھا خنزیر بنا سکتا تھا کتا بنا سکتا تھا بھیڑیا بنا سکتا تھا اس نے تجھے انسان بنایا تجھ پہ کتنا کرم ہے اس کا کتنا احسان ہے اس اس کا کا کتنا انعام ہے ایسا کریم رب ہو تیرا اور پھر اس رب کے بارے میں تو دھوکے میں پڑا ہوا ہو کس چیز نے دھوکے میں تجھے مبتلا کیا ہوا ہے اس کے کرم نے اس کی عطا نے کہ وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے اگر ادھر تو گناہ کرے ادھر نافرمانی کرے قدرت تو اس کی ایسی ہے بدش ربی کا اللہ شدید اللہ کا اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے اور اللہ اپنے احاطے میں ہر وقت لیے ہوئے ہے اور ادھر معاشیت کی ادھر گناہ کیا فوراً جو ہے وہ نابینا کر دے فو فالج گرا دے فوراً ہاتھ پاؤں سے مفلوج کر دے وہ نہیں کرتا ڈھیل دیتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے وہ مولت دیتا ہے مولت دیتا ہے ادھر گناہ کیا اور وہ ساروں کے سامنے مشتہر کر دے نہیں وہ ستار ہے چھپا دیتا ہے وہ چھپاتا ہے فضیت نہیں ہو اس بندے کی فضیت نہ ہو اس کی رسوائی نہ ہو اس کی صفت ستاریت اس کی صفت ستاریت اور اس کے قانون امحال سے تو اتنا بے باک ہو گیا ہے کہ تو اس سے دور جا پڑا ہے اور اس کی نافرمانی میں اور اس کی معاشیت میں اور اس کی بغاوت اور اس کی سرکشی میں زندگی گزارا ہے کس نے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے یا یو میرا خطاب تو سنیے ما غرہ کا بھی ربی کل کریم تیرا رب تو اتنا کریم اتنا انعام والا اتنا احسان والا تیری ایپ پوشی کرنے والا تیرے عیوب کو چھپانے والا تجھے مدت دینے والا اور ہے کہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور معاشیت اور گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا ہوئے چلا جا رہا ہے اور بغاوت اور سرکشی کی زندگی پہ تلا ہوا ہے ذرا اس کا کرم تو دیکھ اللہ اس اس نے تجھے پیدا کیا ہے نے تجھے پیدا کیا ہے اس میں کوئی تیری درخواست نہیں ہے اس میں کوئی تیری دعا نہیں ہے اس میں کوئی تیری طلب نہیں ہے تو تو نیستی تھا تھا ہی نہیں تو کیا کیا دعا کرتا تو مانگتا تو تو تھا ہی نہیں مانگتا کیا تیرے بن مانگے اسے تجھے اس نے پیدا کیا ہے اللہ دی خالہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے تجھے انسان پیدا کیا ہے پھر ماں کے پیٹ سے جو ہے ماں کے پیٹ سے کتا اور بندر اور بلی بھی جو ہے وہ پیدا ہو اس نے تجھے انسان پیدا کیا ہے انسان اللہ خالہ کا کا تجھے پیدا کیا ہے فسوا کا اور پھر تجھے تیری نکس اس نے درست کی ہے تیرا تصویہ کیا ہے کیسا متناسب فعاد لہ ایسا اس کے اندر پھر توازن ہے اعتدال ہے یہ نہیں کہ ایک ہاتھ ہو بڑا ہو اور دوسرا ہاتھ چھوٹا ایک کان بڑا ہو جائے اور دوسرا کان چھوٹا ایک آنکھ تو اتنی بڑی ہو اور دوسری آنکھ چھوٹی سی ہو جائے کیسا نکسک اس نے درست کیا کیسا متناسب بنایا ہے تخلیق بھی تصویہ بھی تعدیل بھی ذرا اقتدار غور کیجیے اس نے کی ہے تیری پھر پورا کا پورا نظام یہ تو ہمارا ظاہر ہے نا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھیں ہیں یہ تو ظاہر ہے کان ہے ناک ہے اگر ناک یہاں لگانے کے بجائے کسی کی ناک یہاں لگا دیتا کیسا کس جگہ نا ظاہر ہے ہاتھ انگلیاں پور اور پھر جو نظام ہے تنفس کا سانس لے رہا ہے سانس اگر نہ لے پورا سانس کا نظام ہے کیسا عجیب و غریب سانس کا نظام اس نے بنایا نظام ہضم کا نظام ہے انہضام نظام کیسا ہضم کا نظام ہے عجیب و غریب کہ جو چیز کھاتا ہے جو چیز کھاتا ہے میدا اس کو ہضم کیا جا رہا ہے میدا ہضم کیا جا رہا ہے کیسا کیسا تحلیل ہے کیسا تجزیہ ہے اس کا کہاں کہاں کس طریقے سے دوران خون کا پورا نظام تنفس کا پورا نظام ہضم کا پورا نظام پیشاب اور پخانہ ہر نظام پر غور کریں گے تو ایسا پر اسرار اور ایسا اور اس کے اندر ایسی باریک بینی کیسا درست بنایا ہے کیسا درست بنایا کیسا متناسب اور کیسا معتدل بنایا ہے اس نے اور پھر فی صورت رکبک پھر جس طرح چاہا اس نے تیری چاہت نہیں تھی تیری کیا چاہت تھی کسی انسان کی چاہ تھی کہ میری صورت اس طرح بنے اور اس طرح نہ بنے جو نیستی تھا اس کی چاہت کیا ہوگی جو ادنے میز تھا اس کی خواہش کیا ہوگی جس کا وجود ہی نہیں تھا یہ سورت کا بک پھر اس نے جس طرح چاہا تیری صورت کو ترکیب دیا جس طرح چاہ کیسی صورت بنائی ایسی صورت اللہ اکبر آدم کروڑوں اربوں خربوں انسان کہ لیکن دو انسان بھی جو ہے وہ آپس میں بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے ایک جیسے نہیں ہوں گے جگہ اتنی ہے اتنی جگہ ہے نا سب کی اتنی جگہ پر آنکھیں ہیں اتنی جگہ پر ناک ہے اونٹ ہیں کان ہے پیشانی ہے کروڑوں اربوں کھربوں ذرا کوئی بڑے سے بڑا مصور جو ہے نا وہ تصویر بنائے نا اتنی جگہ پر بنائے اور ایک ہی قسم کی تصویر ہو اور کتنی بنائے گا کہ پھر ان کے اندر مشابت نہ آنے پائے ایک ہی قسم انسان ہی ہے نا آنکھیں یہی اسی جگہ پر سب انسانوں کی اسی جگہ آنکھیں ہیں یہ نہیں کسی کی یہاں لگا دی کسی کی یہاں لگا دی کسی پیچھے لگا دی کسی کی بازوؤں پہ لگا دی کسی کی ٹانگوں پہ نہیں اسی جگہ آنکھیں اسی جگہ ہے ناک اسی جگہ ہے اور اسی جگہ اور اربوں کھربوں انسان ہر ایک کا ناک نقشہ جو ہے وہ دوسرے سے مختلف کیسی صنعت کاری ہے اس کی کیسی صنعت کاری اور پھر صرف انسان کا یہ ظاہری نہیں ہے یہ زہری آزا اور باطنی باتری ہی نہیں ہے یہی انسان صرف کسی کا نام نہیں ہے یہ تو جسم ہے نا صرف جسم کا نام ہی انسان نہیں ہے چاہے وہ جسم جو ہے وہ ظاہری جسم ہو چاہے اندرونی جسم ہو نہیں پھر انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے عقلی صلاحیتیں دی کی ہیں عقلی استدادیں دی ہیں یہ تو کسی حیوان کو نہیں ہے نا وہ کیسی عجیب و غریب پھر تحلیل اور تجزیے کی صلاحیتیں اس کو جو دی ہیں پھر جزیات سے کلیات اور کلیات کا جزیات پر اطلاق کرنے کی اس کو جو ملکہ عطا کیا ہے کیا عجیب و غریب ہے کیا عجیب و غریب ہے اس کا یہ کیا عقل کیا ہے یہ فہم کیا ہے عقل کیا ہے خود عقل جو ہے وہ عقل کی کنہ کو بھی نہیں سمجھ سکتی یہ سمجھیے اس کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتی یہ انسان جو ہے وہ جو سے کلیات کیسے بناتا ہے کون سی صلاحیت ہے جو بنا دیتی ہے اور پھر اس کلیے کو جو ہے وہ جزیات پر اس کا اطلاق کس طریقے سے کرتا ہے یہ صلاحیت کیا ہے اور کس جگہ کس طریقے سے ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی انسان نہیں جان سکتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کیسا تو ایسا عقل یہ انسان ہی کو ملا ہے یہ کسی اور مخلوق کو نہیں ہے کسی اور کو مخلوق کو نہیں ہے پھر اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بڑھ کر انسان کی شکل و صورت بھی تمام انسانوں سے اعلیٰ عرفا ہے لقد خلق نل انسان اور اس اس شکل و صورت سے بڑھ کر جو ہے وہ عقل کہ انسان کی عقل بھی عجیب و غریب کہ یہ جزیات اور کلیات کا ادراک کرنے والی یہ کسی اور کو اس طرح کی صلاحیت نہیں پھر شکل و صورت سے بڑھ کر عقل اور عقل سے بڑھ کر جو ہے جو انسان کو چیز ملی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ میں روح اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس کی جو روح ہے کہ جس روح کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ شوق اور وہ عشق اور وہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار جو ہے وہ اس طلب پیدا ہوتی ہے یہ روح انسانی ہی کے اندر ہے یہ روح جو ہے اسی کی وجہ سے یہ بلندیوں پر پہنچتا ہے اسی کی وجہ سے یہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے یہ روح جو ہے اور اسی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مراتب اور مقامات عطا ہوں گے یہ بھی حضرت انسان ہی کو جس اللہ نے انسان کو یہ جسم دیا جس کے اندر جو ہے تصویر اور تعدیل ہے اور یہ عقل اور یہ روح جو ہے وہ بخشی وہ رب تو ایسا ہے تیرا اور ایسا کریم ہے اس رب سے جو ہے وہ تم دھوکے میں پڑا ہوا ہے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے وجہ حق سبحانہ و تعالیٰ خود ہی بتلا رہے ہیں خود ہی بتلا رہے ہیں کلا بل تو کذبون بالدین تین نہیں یہ ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا کہ تو اس سے اپنا تعلق توڑے تو اس سے اپنے آپ کو الگ کر دے تجھے اللہ کا ہر وقت ہم نشین ہی رہنا چاہیے تھا جتنا اللہ کا تجھ پر کرم ہے اللہ کا جتنا تجھ پر کرم ہے انعام ہے احسان ہے تجھے تو اللہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہر وقت گویا اللہ ہی کا ہم نشین ہے کسی غیر کی طرف التفاط ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کسی غیر کی طرف جو ہے وہ توجہ بھی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کے انعامات تجھ پر ہیں ہونا تو ایسا چاہیے تھا تو خود بھی غور کرتا تو کیا اس نتیجے پر پہنچنا کوئی مشکل تھا کہ جب اللہ نے مجھے بنایا ہے اور اتنا خوبصورت بنایا ہے مجھے عقل دی ہے فیم دیا ہے مجھے روح عطا کی ہے اور مخلوق کا بھی جو ہے وہ مجھے گویا کہ شاکار بنایا ہے ایسا شاکار تو یہ کوئی بیکار بنا دیا گیا ہے یہ کسی کھلنڈرے کا کوئی کھیل ہے ایسے ہی ترنگ میں آ کر جائے وہ اس نے جو ہے وہ مجھے پیدا کر دیا ہے یقیناً میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے مجھے با مقصد پیدا کیا گیا ہے اور مجھے کسی غیر کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے اپنے ماں سوا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے یہ تو تجھے خود ہی سمجھ لینا چاہیے تھا لیکن نہیں مسئلہ کیا ہے بل تو کزون بدین تم روزے جزا کو جھٹلاتے ہو روزے جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ یہ جھٹلانے والی چیز نہیں تھی یہ جھٹلانے والی چیز نہیں تھی یہ تو عین عقل کے مطابق بھی تھی تیری تخلیق بھی یہی شہادت دے رہی تھی کہ ایسی تخلیق کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ با مقصد ہونی چاہیے اور جب با مقصد ہو تو پھر اس کے کارنامہ زندگی کے بارے میں جائے وہ جانچ پرکھ ہونی چاہیے جواب دہی ہونی چاہیے اور جواب دہی کے لیے جو ایسا دن ہونا چاہیے جو جزا و سزا کا دن ہو اگر تو غور کرتا تو خود جو ہے وہ تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا تھا لیکن تو نے تو اس دن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ جھٹلانے والا دن نہیں تھا کلّا بل تو کزیبون اب دین اور جب تو نے اس دن کو جٹلا دیا اللہ کے سامنے پیش ہونے کو جٹلا دیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو جٹلا دیا اللہ کے سامنے اپنے کارنامہ زندگی کا پیش ہونا جو ہے تو جٹلا دیا تو پھر تیرے اندر یہ ساری بغاوت آئی ہے یہ ساری سرکشی آئی ہے یہ ساری اللہ سے دوری آئی ہے یہ اللہ سے جو ٹوٹا ہے اللہ سے جو بچھڑا ہے اللہ سے تعلق جو توڑا ہے اس سب کی وجہ یہ ہے کہ تو نے یوم جزا کو جو ہے وہ جٹلایا ہوا ہے کلّا بل تو کزبون ابین حالانکہ حال کیا ہے سمجھو ان علیہ کم لحافظین بے شک تم پر تو ہمارے محافظ مقرر ہیں ہم نے تو تم پر اپنے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں یہ تم پر مقرر ہیں ہر انسان ہر انسان پر اللہ کے محافظ مقرر ہیں ان علیکم اور وہ کون ہے کرامن وہ بڑے معزز ہیں بڑے معزز ہیں صاحب تقریم ہیں دیانتدار ہیں امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے کرامن اس کے اندر ساری باتیں یہ آ جاتی ہیں وہ بڑے معزد ہیں کاتبین لکھنے والے وہ لکھنے والے وہ لکھنے والے ہم نے بڑے معزز لکھنے والے تم پر مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ہر بات لکھ رہے ہیں ہر بات لکھ رہے ہیں اس لیے کہ یا تفعلون جو بھی تم کرتے ہو یہ دنیا کی سی آئی ڈی کی طرح نہیں ہے دنیا کی ایجنسیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی چیزیں پتہ نہیں چل پاتی یہ ایسے نہیں ہے یہ تم خلوتوں میں کر رہے ہو تنہائیوں میں کر رہے ہو اندھیروں میں کر رہے ہو جلبتوں میں کر رہے ہو مجموعوں میں کر رہے ہو جہاں کہیں کر رہے ہو جس حال میں بھی کر رہے ہو اور جس نیت کے ساتھ کر رہے ہو اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہو یا بری نیت کے ساتھ کر رہے ہو نیتوں تک سب کچھ کو جو ہے یا تفعلون وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اس لیے وہ کرامن ہیں معزد ہیں دیانت دار ہیں وہاں رشوت نہیں چلتی کوئی چیز ہے وہ کم بیش کسی کی زیادہ لکھوا دی جائے کسی کی کم لکھوا دی نہیں وہ تو امانت دار ہیں وہ تو معزد ہیں لکھنے والے اور جو کچھ کرتے ہو سب کو جاننے والے ہیں یا علم تفعلون اور پھر سنو اس دن پھر ان الابرار لفی نعیم پھر نیک لوگ جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کی ہے اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا اللہ کے ہم نشی رہے یا اللہ والوں کے ہم نشی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں زندگی نیکی اور تقوا کی زندگی بسر کی ایسے نیک لوگ جو ہیں ان البرار لفی نعیم یہ نعمتوں میں ہوں گے اس دن نعمتوں یہی نعمتوں کا مقام جو ہے وہ جنت ہے وہ ان الفجار اور جنہوں نے فسق و فجور میں بغاوت اور سرکشی میں خدا سے دوری میں معاشیت اور گناہوں کی زندگی بسر کی لفی جہیم اس دن وہ جہنم میں چاہے وہ ہوں گے یسلونہا یوم الدین داخل کیا جائے گا ان کو یہ جزا والے دن جزا والے دن جو ہے وہ جہنم کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا وما هم عنها بغائبین اور اس سے پھر جو وہ غائب نہیں ہو سکیں گے یہ پھر ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا جہنم سے غائب نہیں کہ یہاں سے جب پھر بھاگ نکلیں اور بھاگ نکلیں کہ جو ہے وہ کوئی تدبیریں کریں اور کوئی آ کے جو ہے وہ مدد کرے یہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ روز جزا کیسا ہے سم مادرا کا مایوم تم نہیں جان سکتے اس کی حقیقت وہ روز جزا کیسا روز جزا ہوگا دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ وہ دن ایسا ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھے گا کوئی اختیار نہیں کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہوگا کہ کوئی مدد کے لیے آ جائے کوئی سفارش کر دے کوئی اپنا جتھا لے کر آ جائے کوئی اپنے اپنے آپ کو جو ہے وہ فدیے کے طور پر پیش کر دے کوئی کسی کے کام کچھ بھی نہیں آ سکے گا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ اس دن سارا کا سارا اختیار سارا کا سارا اقتدار سارا کا سارا معاملہ ایک اللہ ہی کے پاس ہوگا بس تن تنہا ایک اللہ ہوگا یہ ایسا دن ہے اس دن کو تم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اس دن کو تم نے فراموش کیا ہوا ہے یہ آخرت فراموشی کی وجہ سے اللہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو یہ آخرت کے احساس کو جو ہے وہ دلوں سے نکالا ہوا ہے یہ دلوں کے اندر جو ہے وہ آخرت میں خدا کے سامنے پیش ہونے کی فکر نہیں ہے آخرت کی فکر جو ہے وہ بیدار کریں اور دنیا کی زندگی اس طرح بسر کریں کہ یقیناً یہ زندگی جو ہے وہ بالآخر ختم ہو کر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے جو ہے دنیا میں جتنے بھی خوف ہیں دنیا میں جتنے بھی خوف بیماریوں کے خوف ہیں کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کہیں فالج نہ گر پڑے کہیں جو ہے وہ کینسر کے مریض نہ بن جائے کہیں یہ یہ سارے کے سارے خوف کہیں جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار نہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی اس میں دونوں امکان جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن سب کا انجام بالآخر بہرحال موت ہی ہے اور ان میں سے کوئی بیماری نہ ہو نہ ہارٹ اٹیک ہو نہ بلڈ پریشر ہائی ہو نہ شوگر ہو نہ کینسر ہو نہ فالج ہو نہ ٹائیفائڈ کوئی بیماری نہ ہو پھر بھی موت یقیناً آنی ہے موت یقیناً آنی ہے ایک ہی صورت ہے موت نے آنا ہی آنا ہے کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ موت سے کوئی بچ جائے گا موت سے بچنے کا کوئی نسخہ جو ہے نہ کوئی دریافت کر سکا ہے نہ دریافت کر سکے گا اس لیے موت موت ایک ہی صورت ہے نے آنا ہی ہے جس جس نے نے یقیناً یقیناً آنا آنا ہے ہے اس کی تیاری کریں اس کی تیاری کریں اس کی فکر کریں یہ یقیناً ہے اور یقیناً اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے لا تزال قدم دن خطا یوسلو عن عمری فیما افنا ہو عن شبابی فیما ابلا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے قدم جو ہے وہ بارگاہ الہی سے اس اس وقت تک جو ہے وہ ہٹ نہیں سکیں گے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا کہ زندگی کہاں خرچ کی تھی جوانی کہاں بسر کی تھی مال کیسے کمایا تھا مال خرچ کہاں کیا تھا اور جو علم دیا گیا تھا اس علم پر جو ہے وہ عمل کتنا کیا تھا جب تک اور یہ دن یقیناً آنا ہے اس دن کی تیاری آدمی کرے اس دن کی فکر کرے اللہ تعالیٰ یہ فکر جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے ہمارا ہر عمل ہر کول ہر فعل ہر حرکت جو ہے وہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ بنا دے واخر الحمد رب العالمین